طرح طرح کے راستے بناتا ہے کہ تاکہ مسلمان نام کا تو مسلمان ہو مسلمان ظاہری طور پر تو مسلمان ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان نہ ہو اس کے لیے شیبان پوری کوشش کرتا ہے شیبان شیطان کے رستے پہ نہ چلو اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم لوگ جنت کے رستے پہ چل پڑو شیطان نے تمہارے ماں باپ حضرت آدم اور ہوا کو جس طرح سے جنت سے نکلوایا اور جس طرح سے ہیرے اور بہانے کر کے انہیں زمین پر اتروایا شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں بھی اسی طرح سے جنت سے دور رکھے اور تمہیں جہنم کے رستے پہ چلا دے اور یہ یقینی بات ہے کہ جو مسلمان ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور ان کا نام بھی اسلامی ہو لیکن اگر وہ اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے دل کے یقین اور عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہ ہو تو ایسے مسلمانوں کو بھی قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے گا جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ اس امت کے گناہ گار لوگوں کو بھی جان میں ڈالا جائے گا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصہ تک روتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سکون اور اطمینان نہیں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا چھوڑ دیا آرام چھوڑ دیا جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگوں کو بھی جہنم میں جلنا پڑے گا اور جہنم کے اندر ڈالا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تمہاری اور میری مثال اس طرح سے ہے جس طرح سے پروانے جو کسی موم بتی کے اوپر یا شمع کے اوپر گرتے ہیں آگ کے اندر گرتے ہیں تو تم بھی اپنی خواہشات کی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کرتا ہوں یعنی نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے ورنہ شیطان اور شیطان کے ماننے والوں کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ظاہری طور پر تو مسلمان رہے لیکن ہمارا کوئی کام اسلامی نہ ہو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر تو کریں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا نام اسلامی ہے لیکن ہماری زندگی گھریلو زندگی اسلام کے مطابق نہ ہو ہماری اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق نہ ہو ہمارا لباس اسلام کے مطابق نہ ہو ہماری ہمارا اپنے مال کے بارے میں معاملہ اسلام کے مطابق نہ ہو شیطان اس کی پوری کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ یا الذین آمنو اے ایمان والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اے اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں جب بھی قرآن مجید میں کہا جائے یا الذین آمنو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں اس لیے کہ ایمان والے اللہ علی سے محبت کرتے ہیں اور اگر کسی اور سے انہیں محبت اور تعلق ہو تو اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ اللہ دین اشد جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں تو کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے اللہ رب العزت کا ذکر جب تک نہ کریں ان کے دل کو سکون نہیں ملتا اللہ رب العزت کی یاد کے بغیر انہیں اطمینان اور چین نصیب نہیں ہوتا وہ جب سوتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں جب جاگتے ہیں تو اللہ کو سب سے پہلے یاد کرتے ہیں جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں جب کھانا ختم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اتنا کرتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو تب بھی وہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں چنانچہ اس کے لیے پھر یہ بشارت ہے من کیا رہا وہ کلامی لا الہ الا اللہ جسے مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہو جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے چنانچہ جہاں بھی قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والو ادخلو فی السلم کافہ پورے پورے مسلمان بن جاؤ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ تم آدھے آدھے مسلمان رہو رہو اور کافر اللہ کو یہ پسند نہیں کہ تمہارے کچھ اعمال تو مسلمانوں جیسے ہوں اور کچھ اعمال کافروں جیسے ہوں اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں کہ تمہارے کچھ عقیدے اور ایمان تو ایمان کے مطابق ہو اللہ کے مطابق ہو اور کچھ کافروں جیسے ہوں اللہ پاک کو یہ پسند نہیں فی السلم سلوکا اے ایمان والو پورے پورے مسلمان بن جاؤ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا گھر کی گھر کی زندگی گزارنا تمہارا معاشرے کی زندگی گزارنا تمہارا اجتماعی زندگی گزارنا تمہارے اپنے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات تمہارے آپس میں بہن بھائی کے تعلقات تمہاری تجارت تمہارا تمہارا رہن سہن اور تمہارے کپڑے تمہارا لباس سب کچھ اسلام کے مطابق ہو جائے یہ حکم جب اللہ آباد نے نازل فرمایا تو اس حکم کو سننے والے مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں نبی عبد اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات عورتیں انہوں نے جب اللہ کے اس حکم کو سنا تو فوراً اس حکم پر لبیک کہی اور اس حکم کو پورا کیا چنانچہ ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیاں چوبیس گھنٹے اور ان کی زندگیاں پوری کی پوری سو فیصد اسلام کے مطابق نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ پاک نے ان کی کامیابی کا اعلان فرما دیا اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ اور مثال بنا دی اور ہمیں کہا کہ اگر تم بھی ان کی طرح اسلام لاؤ گے تم بھی ان کی طرح مسلمان بنو گے تمہارے اعمال بھی ان کے اعمال کی طرح ہوں گے تو پھر تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر تم ان کے رستے سے ہٹ گئے تو یہ شیطان کا رستہ ہے گمراہی کا رستہ ہے جو آخر جان میں لے جائے گا اب مردوں کو تو چاہیے کہ وہ جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہیں اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو جائے اگر وہ چاہتی ہیں کہ ایمان کی حالت پر ان کی موت آئے اگر وہ چاہتی ہیں کہ قبر کی تکلیف میں جہاں بالکل اکیلے ہوں گے اس قبر کے اندر اطمینان اور سکون اور راحت ان کو ملے اگر مسلمان عورتیں چاہتی ہیں کہ میدان حشر کے اندر اللہ پاک انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے اور ہمیشہ میں جنت کا رہنا نصیب ہو جائے تو انہیں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں ازواج متحرات اور اس زمانے کی صحابیات کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی زندگی کس قسم کی زندگی تھی چنانچہ میں آج اس مختصر سی مجلس میں حضرات صحابیات اور نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تاکہ ہماری مسلمان خواتین جو یہ سوچتی ہیں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے دین کے لیے قربانی دینا بہت مشکل ہے انہیں معلوم ہو سکے کہ ان جیسی عورتوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ان جیسی عورتوں نے اللہ آپ کو کس طرح سے راضی کیا اور کس طرح سے انہوں نے اتنے اونچے مقامات حاصل کر لیے کہ بڑے بڑے اولیاء بھی بڑے بڑے اللہ کے ولی بھی ان کے قدموں کی خواب کے برابر نہ پہنچ سکے سب سے بڑی چیز جو ازواج متحرات کے اندر تھی یعنی نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اور حضرات صحابیات کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ بنایا تھا کہ بس اللہ راضی ہو جائے اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں اللہ پاک نے ہی ہمیں پیدا کیا اللہ پاک نے ہی ہمیں دنیا میں وجود بخشا اللہ نے ہی ہمیں عزت دی انسان بنایا اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں روزی دی دنیا میں بھی وہی دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہی دے گا چنانچہ ان کا یہ مزاج بن چکا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے بس اگر اللہ کو راضی کرنے میں پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے پوری دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیں گے پوری دنیا دشمنی کرتی ہے تو کرے لیکن ہمارا مالک ہمارا مولا ہمارا معبود ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے چنانچہ اس کے لیے حالانکہ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی انہیں لیکن اللہ رب العزت کی رضا کے مقابلے میں وہ جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ترجیح نہیں دیتی تھی حدیث کی کتابوں میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کافروں نے اور منافقوں نے مل کر الزام لگا دیا تہمت لگا دی نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکلنا آنا جانا بھی بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات روتے رہتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا بڑا طوفان آ گیا اچانک کسی وجہ سے انہیں پتا چلا تو ان کی تو رات دن کی نیند حرام ہو گئی ان ظالموں نے ان منافقوں نے دیکھا بھی نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے تومت لگائی ایک مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ اتنا روئی اتنا روئی کہ میری آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لاتے اور آ کر صرف میرا ہاتھ پوچھتے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے ایک دن اللہ کے نبی تشریف لائے آ کے خطبہ پڑا اور مجھے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تم اللہ کے دربار میں توبہ کر لو اور اپنے گناہ کا اقرار کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے اور اگر تم سے یہ جرم سرزد نہیں ہوا تو تم اپنی زبان سے یہ اعلان کرو کہ تم بری ہو یہ الزام جھوٹا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے اس چیز کا اقرار کرتی ہوں نہ انکار کرتی ہوں میرا اللہ جانتا ہے میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں سچی ہوں یا جھوٹی ہوں وہی خود فیصلہ کرے گا کہا ایک دن جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے کہ اچانک سردی کے موسم میں آپ کے رخسار پر پسینے کے اثرات ظاہر ہوئے تو ہم سب سمجھ گئے کہ وہی نازل ہونے والی ہے اللہ پاک نے پرانے مجید میں سورہ نور کے پورے دو رکو نازل کیے اور یہ اعلان کیا کہ الزام لگانے والے سب جھوٹے ہیں منافق ہیں اور جہنم کا ایندھن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بالکل پاک دامن ہے اور ان کی عصمت عفت اور ان کی پر قرآن مجید نے گواہی دی آج جو حافظ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا بیان وہ اپنی زبان سے کرتا حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ خوشی سے گئی اور جا کے کہا کہ عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو اللہ کے نبی کا شکر ادا شکریہ ادا کرو تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عجیب جواب دیا ہر مسلمان کا عورت کا اگر یہ مزاج بن جائے تو اللہ پاک کی رضا اسے فوراً حاصل ہو جائے کہنے لگی کہ میں کیوں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کروں میں تو اپنے اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے سات آسمانوں کے اوپر سے میری برات کے لیے قرآن مجید کی یہ صورتیں اور فرما دی یہ کہا اور مسلح پہ کھڑی ہو کر نماز شروع کر دی اور خوب اللہ رب العزت کا شکر سجدے میں اور نماز کے اندر ادا کیا تو اس زمانے کی خواتین اور عورتوں کا یہ مزاج تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ آپ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن مسلمان ہو گئی حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے تو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی انہوں نے مارنا شروع کیا اتنا مارا اتنا مارا کہ جسم کے اندر تکلیف محسوس ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے وہ رونے کی کیفیت تاری ہوئی لیکن اپنی زبان سے یہی کہتی تھی کہ اے عمر تو میرے جسم کو مار مار کے ختم کر سکتا ہے لیکن میرے دل میں جو اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق آ گیا تو اس کو ختم نہیں کر سکتا اتنی پختگی کا اظہار کیا اور اس انداز سے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھی نرم ہو اور انہیں بھی اسلام کی توفیق اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے آگاہ کروائی بے شمار واقعات اس زمانے میں ان عورتوں کے آتے ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک بڑی خاتون ہے ابو جہل اتنا ان پہ ظلم کرتا تھا اور دوسرے کافر اتنا ان کے ان پر ظلم کرتے کہ جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا ان کے سامنے ان کے خاون کو مار مار کے ان کے شوہر کو مار مار کے اندھا کر دیا گیا ان کے بیٹے کو ان کے سامنے مارا جاتا اس کے جسم کی کھال کو ادھیڑا جاتا لیکن حضرت سمیا ایمان کے اوپر قائم رہی یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا اسلام کے رستے میں سب سے پہلے اپنے جان کی قربانی پیش کرنے والی ایک عورت تھی حضرت سمیا نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا والے ہمیں کمزور سمجھتے ہیں دنیا والے ہمیں بزدل دل سمجھتے ہیں دنیا والے ہمیں زیورات سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں لیکن میں ایک بڑی عورت نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت کمزور نہیں ہے عورت صرف زیورات سے کھیلنے والی کوئی مشین نہیں ہے بلکہ عورت اللہ میں ایمان لانے والی ایک مضبوط مسلمان ہوتی ہے چنانچہ سب سے پہلا جو خون اللہ آباد نے اپنے رستے میں قبول فرمایا وہ کسی مرد کا خون نہیں تھا وہ اس عورت کا خون تھا جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور قیامت تک کی عورتوں کا سر فخر اور شرف سے اونچا کر دیا تو پہلی چیز جو دل کے اندر اترنی چاہیے وہ اللہ کا ایمان ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے اور نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے اس کے علاوہ کسی کی کوئی ملامت کوئی چیز پرواہ نہیں کتنی عورتوں نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا جنہیں مار مار کر نابینا کر دیا گیا حضرت رضی اللہ کارانا ایک خاتون ہے اتنا مارا گیا اتنا مارا گیا کہ نابینا ہو گئی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو جو کہ حمل کی حالت میں تھی اتنا مارا گیا کہ اونٹ سے نیچے گری اور وہ حمل بھی ضائع ہو گیا اور اسی زخم کے اندر انتقال ہوا لیکن ایمان کی مضبوطی کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں آیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کے ٹکڑے دیکھ لیتی ہیں میدان جہاد میں کہ حضرت حمزہ سترہ ٹکڑے پڑے ہیں اپنے پیارے بھائی کو اس حالت میں کون سی عورت دیکھنا گوارا کر سکتی ہے کس عورت کے اندر ہمت ہے کہ اپنے بھائی کے ناک اور کام کٹے ہوئے دیکھ لے لیکن اللہ کی محبت ایسی دل میں اتر گئی کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھ سے اس قربانی کو قبول کیا چنانچہ حضرت صفیہ نہ لوئی نہ ناتم کیا نہ انہوں نے کوئی شور بچایا بلکہ اللہ سے شکر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ان کے بھائی کو شہید کر دیا اور اپنے رستے میں قبول کر لیا اتنا مضبوط عقیدہ اور اتنا مضبوط ایمان بن چکا تھا کہ جب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان فرماتے تو اس زمانے کی عورتیں اپنے بچوں کو تیار کر کے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آتی کہ ان کو جہاد کے لیے لے جائیے اپنے خالدوں اور شوہروں کو تانا دیتی تھی کہ تم گھر میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہو اور اللہ کے دین کے لیے قربانی نہیں دیتے جاؤ اللہ کے دین کے لیے قربانی دو وہ ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی تھی بلکہ ترغیب دیا کرتی تھی حضرات صاحب کرام کی میدان جہاد میں اتنی بہادری کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں گھر کی طرف سے یہ پریشانی نہیں تھی ان کی عورتیں تو انہیں اور زیادہ ترغیب دیتی کہ جاؤ اللہ کے رستے میں قربان ہو جاؤ جاؤ اللہ کے رستے کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دو یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ عورتیں بہت ظالم تھیں انہیں اپنے خاندوں اور شوروں سے محبت نہیں تھی انہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی نہیں نہیں وہ تو عرب کی بیٹیاں تھیں جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھ چکی تھی انہیں اپنے خاندوں سے بھی بہت محبت تھی انہیں اپنے بچوں سے بھی بہت محبت تھی لیکن اللہ کی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب آ گئی جس کی وجہ سے سب کچھ قربان کر دینا ان کے لیے آسان ہو چکا تھا آج دنیا میں مشہور ہے کہ عورت سب کچھ قربان کرے گی لیکن اپنا مال اپنا زیور یہ قربان نہیں کر سکتی لیکن صحابہ کرام کی خواتین نے نے ان کی عورتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی محبت کے سامنے مال کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان دے رہے تھے تو یہ عورت ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ مدد کرا رہی تھی گھر کے سامان کو تلاش کرنے کے لیے کہ کوئی چیز اپنے گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی صرف قدر و قیمت تھی تو اللہ احکامات اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تھی اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک مہمان آ گئے نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ کون اس مہمان کو لے کر جائے گا تو ایک صحابی نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا اپنے گھر لے گئے جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو اس کی بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے تو اتنا ہے جتنا بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کافی ہو جائے پھر پوچھا کہ اب کیا کریں میرے ساتھ تو مہمان آیا ہے تو بیوی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور میں چراغ کو بجھا دوں گی تو تم اس طرح سے منہ ہلاتے رہنا اور مہمان کھانا کھا لے گا پیٹ بھر کے اور بچوں کو میں کسی طرح سے سلا دیتی ہوں چنانچہ بچوں کو انہوں نے بہلا کے سلا دیا اور اپنے خامن کے خامن اور مہمان کو بٹھا کے کھانا رکھا اور چراغ بجھا دیا چنانچہ وہ منہ ہلاتے رہے ان کے خامن ان کے شوہر اور مہمان نے خوب پیٹ بھر کے کھا لیا جب یہ مہمان جب یہ صحابی صبح نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ کیسی مہمان نوازی کی ہے چنانچہ فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہاری اس مہمان نوازی کو بہت زیادہ پسند فرمایا تمہاری اس مہمان نوازی کو اللہ نے قبول کر لیا کیا آج کی کوئی عورت بھی اس کا تصور رکھتی ہے کہ گھر میں اپنے بچوں کو تو بھوکا سلا دے اپنے شوہر اور خاون کی بھوک کو بھی برداشت کر لے اور مہمان کو کھلائے تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے کوئی اور عطا اس کا تصور نہیں کرتی لیکن حضرات صحابہ کرام کی عورتوں میں یہ مزاج بن چکا تھا اسی لیے اللہ پاک نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کروایا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال آیا یہ نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے صبح سے لے کے شام تک وہ سونا چاندی تقسیم کرتی رہی جب شام کو افطاری کا وقت آیا تو روزے کی حالت میں تھی تو ان کی کنیز نے کہا کہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ روزہ افطار کر سکیں تو فرمانے لگی کیا تو میں تھوڑا سا کوئی پیسہ رکھ لیتی اور تیل خرید لیتے تاکہ اس تیل کو پی کر میں اپنا روزہ افطار کر لیتی سارا دن اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتے رہے لیکن اتنا بھی دل کے اندر نہیں آیا کہ خود روزے کی حالت میں ہے کہ شام کو کچھ اپنے روزے کی افطاری کے لیے رکھ لے حالانکہ وہی اور جس کے بارے میں قرآن مزید نے یہ کہا اب کہیں نشیا اسی لیا کہ جس کی پیدائش ہی سونے اور چاندی کے اندر ہوتی ہے جس کی پرورش ہی سونے اور چاندی کے اندر ہوتی ہے لیکن جب اللہ کی محبت دل کے اندر آئی تو سونے چاندی کی قدر دل سے نکل گئی جس طرح مٹی کی قدر دل میں نہیں ہوتی جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے اللہ کے ذکر کی لذت دل میں آ جائے تو نہ اپنی جان کی قدر رہتی ہے نہ اپنے مال کی قدر رہتی ہے نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے کہ کل قبر کی اندھیری رات میں سونا چاندی تو کام نہیں آئے گا قبر کی اندھیری رات میں زیورات تو کام نہیں آئیں گے قبر کی اندھیری رات کے اندر یہ دوسری چیزیں کام نہیں آئیں گی اگر وہاں کوئی کام آئے گا تو وہ نیک نیک آواز کام آئیں گے وہ اللہ پاک کی رضا کام آئے گی یہ بھی ذات کا بن چکا تھا چنانچہ کچھ بھی قربان کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا خود وہ ہوتے جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں نکلا کرتی تھی آج کی مسلمان عورتیں جب جہاد کا نام سنتی ہیں تو اپنے خاندوں کو اور بچوں کو روک دیتی ہیں ہمارے پاکستان میں کتنے مجاہد نوجوان جب ان کو پتا چلا کہ افغانستان میں مسلمان عورتوں کی عزتیں تباہ کر دی گئی قرآن مجید کو جلایا گیا مسجدوں کو لوگوں نے گھوڑوں کی جگہ بنا دیا کلب بنا دیا تو وہ جذبات میں آئے اور اللہ کے حکم جہاد کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو ماں نے اور بہنوں نے انہیں روک لیا یہی نوجوان اگر اپنی ماں اور بہن سے یہ کہیں کہ میں دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہوں لندن میں جاپان میں کسی اور ملک میں تو وہ بڑی خوشی سے اجازت دے دیتی ہیں تین تین چار چار سال تک جانے کی اجازت دے دیتی ہے اور یہ نہیں پوچھتی کہ تم واپس کب آؤ گے اتنا پوچھتی ہے کہ کتنے پاؤنڈ اور ڈالر ہمارے لیے بھیجا کرو گے لیکن جب یہی نوجوان اللہ کے رستے جہاد میں نکلنے کے لیے جاتا ہے تو ماں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا بہن کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ مر جائے گا ختم ہو جائے گا چنانچہ وہ اس کے رستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس کو منع کرتی ہے کہ وہ جہاد کے رستے میں نہ جائے حالانکہ اللہ کے رستے میں نکل کے جانے والے کا اجر اس کی ماں اور بہن کو بھی ملتا اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا تو میری ماں اور بہنوں اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو ہمیں پورا پورا مسلمان بننا پڑے گا اگر ہم کہیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہی ہو تو مسلمان ہو جب تجارت کے لیے باہر نکلے تو ہمارا قرض کابلوں جیسا ہو یہ چیز اللہ کو برداشت نہیں ہے اگر ہم اللہ سے یہ کہیں کہ ہم روزہ تو رکھیں گی لیکن جب جہاد کا وقت آ جائے گا تو اس میں نہ اپنے بچوں کو بھیجیں گی نہ اپنے خاون کو ترغیب دیں گی نہ اپنا مال کو کریں گی تو اللہ پاک کو یہ انداز پسند نہیں اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسے سب کچھ دے دیں حضرات صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعات اور صحابیات کا یہ مزاج بن چکا تھا کہ ایک عورت نے اپنے چار بیٹے میدان جہاد میں بھیج دیے چاروں بیٹے اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے جب اس عورت کو اطلاع ملی کہ میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہی پوچھتی رہی کہ بتاؤ جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو جناب نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جب معلوم ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹوں پر کوئی افسوس نہ کیا نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کروایا تو ایک عورت رونے لگی کہنے لگی میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ جو میں اللہ کے رستے میں قربان کروں اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی اور آ کے دیے کہ اس کو کسی گھوڑے کی رسی میں شامل کر لیجیے گا تاکہ میرا جہاد میں حصہ شامل ہو جائے ایک عورت اپنے معصوم بچے کو لے کے حاضر ہو گئی اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے کو لے جائیے کسی مجاہد کے ہاتھ میں ہوگا جب کافر حملہ کرے گا تو میرا بیٹا وہ میرے بیٹے کو آگے کر دے گا میرا بچہ شہید ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ پاک مجھے شہید کی ماں بنا کے اٹھائیں گے ان کا یہ جذبہ بن چکا تھا کہ خود میدان جہاد میں نکلتی تھی ایک مرتبہ جناب نبی عبد اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا مسلمان عورت کو کہ اپنے ہاتھ میں خنجر لے کے جا رہی ہے میدان جہاد میں پوچھا اس خنجر کو کیا کرو گی کہنے لگی کہ اس خنجر کے ذریعے سے میں اللہ کے کسی دشمن کا پیٹ کاٹوں گی چاک کروں گی تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے غزوہ خندق کے موقع پہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان عورتیں اکیلی ہیں تو انہوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت صفیہ رضی اللہ اللہ جو نبی عبد صلی علیہ وسلم کی پھوپھی تھی خود میدان میں نکلی اور اس کافر کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے دوسرے کافروں کی طرف پھینک دیا جس سے ان پہ روک تاری ہو گیا کہ مسلمان ان کے ساتھ مسلمان مرد موجود ہیں چنانچہ وہ اپنی بری نیت کو وہاں پورا نہ کر سکے ایک طرف ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف آج کی مسلمان عورت کو دیکھتے ہیں حیرانی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کہ کیا ہوگا بالکل وہی منظر یاد آتا ہے کہ نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد تشریف لائے خواتین کا مجمع جمع تھا آپ نے آتے ہی اعلان کیا انی کن اکثر مجھے اللہ پاک نے جہنم کو دکھایا تو وہاں عورتیں بہت زیادہ تھیں بس صحابہ کرام کی عورتوں نے یہ بات سنی اور رونا شروع کیا بلند ہوئی کہ کہ یا اللہ ہمارا کیا جرم ہے ہم جہنم میں زیادہ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں بتائیں تو وہ عورتیں یہی پوچھتی تھی کہ اللہ کے نبی پھر جہنم سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے فرمایا تصدقنا اپنے مال کو قربان کرو تو اللہ پاک تمہیں جہنم سے بچائیں گے روایات میں آتا ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار رہی تھی کانوں کی بالیاں اور گلے کے ہار اتار اتار کے حضرت بلال کے سامنے پھینک رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک انہیں جہنم سے بچا دے ایسا مزاج بن چکا تھا ایک عورت نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے مرگی مرگی ایک مرض ہے آدمی گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض مرتبہ میرے جسم کے کپڑے بھی ہٹ جاتے ہیں جسم سے تو اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے وہ عورت کالے رنگ کی اور بری عورت تھی نبی عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں اور وہ تمہاری بیماری درست ہو جائے اور اگر تم چاہو تو اس بیماری کو برداشت کر لو اس تکلیف کو اور اللہ پاک تمہیں جنت دے وہ عورت اگر آج کی کوئی عورت ہوتی جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر جادو ٹونے پر تیار ہو جاتی تھوڑا سا مسئلہ حل ہو جائے ذرا سا دیکھا کہ سامن کی طبیعت ادھر ادھر ہو رہی ہے فوراً تعویذات کے پیچھے پڑ گئی جادو ٹونے آج اتنا جادو ہو رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے اتنا جادو حالانکہ نبی ابس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کو کفر قرار دیا جادو کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے کافر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے آج کتنا عام ہو گیا ہر گھر میں جادو ہر گلی کے اندر جادو ہر محلے کے اندر جادو اتنا یہ کفر عام ہو گیا حالانکہ چند دن کی زندگی ہے جادوگر کی قبر پر اللہ کی طرف سے آگ جلتی ہے ہمارے وہاں کتنے بعض جادوگر مر گئے آج تک ان کی قبروں سے لوگ چیخوں کی آواز سنتے ہیں اور کوئی ان کی قبر کے قریب نہیں جا سکتا لیکن وہ کتنے صبر والی عورت کہنے لگی اللہ کے نبی میں بیماری برداشت کر لوں گی اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے جنت دے دے لیکن ہاں میرے لیے اتنی دعا کہ جب میں بے ہوش ہو کے گرتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑے الگ نہ ہو تاکہ میرے جسم کو کوئی نہ دیکھ سکے اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرماتے تھے اپنے صحابہ سے فرماتے تھے عورتوں سے کہتے تھے کہ اگر زمین پر کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھ لو اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا پر... وہ تو کبھی برداشت ہی نہیں کرتی تھی کہ ان کے سامنے جان کا نام لیا جائے ایک بری عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں جنت میں جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا مذاق فرمایا حقیقت والا مذاق فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی بس یہ سنتے ہی وہ عورت رونے لگی اتنا روئی اتنا روئی اور مجلس سے اٹھ کے چلی گئی روتی ہوئی تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جا کے اس کو بتا دو کہ کوئی بڑھیا بڑھیا بڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ اللہ پاک اسے جوان کریں گے اور جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائیں گے تو ان کے لیے تو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کسی وجہ سے بھی وہ اللہ سے دور ہو اور جہنم میں جانے والی بنے اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں ازواج متحرات کو اختیار دے دیا انہوں نے تھوڑا سا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے خرچہ تھوڑا سا بڑھا دیجیے گھر میں تین تین دن تک فاقا آتا ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا بعض مرتبہ کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا ہے تو انہوں نے اتنی درخواست کر دی کہ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے اور تھوڑا سا انتظام کر دیجئے تاکہ ہمارا خرچہ صحیح طور پہ چل جائے اللہ کے نبی کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان عورت دنیا کے بارے میں اتنی سوچ رکھے دنیا مانگنا شروع کر دے حالانکہ اس دنیا میں ہم رہنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں اس دنیا میں کتنے دن ہمیں گزارتے ہیں کہ ہم دنیا کی سوچیں اللہ کے نبی نے اختیار دے دیا کہ چاہتی ہو کہ میری بیویاں رہو تو پھر تو تم دنیا نہ مانگو اور اگر دنیا مانگتی ہو تو پھر میری بیوی نہیں رہ سکو گی اور تمہیں مجھ سے الگ ہونا پڑے گا اور نبی اب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو تمام اکثر متحرات نے یہی اعلان کیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے چنانچہ کتنی تکلیف کے اندر انہوں نے زندگی گزاری لیکن آج وہ کامیاب ہو گئی اور آج کی عورتوں کو اگر دیکھتے ہیں تو کوئی مناسبت ان کے ساتھ نہیں ملتی وہ اپنے گھر کا پورا مال دولت خرچ کرنے پہ تیار تھی ہماری آپ کی خواتین زکات دینے وقت بھی دن میں تکلیف محسوس کرتی ہیں کہ چالیسواں حصہ اگر زیورات کا چلا گیا تو پھر تو کم ہو جائیں گے اس کمی کی فکر ہے حالانکہ جو کچھ اللہ کے رستے میں چلا جاتا ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو وہ ہمیں ملے گا ہمارا وہ نہیں جو دنیا میں ہے ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہمیں آخرت کے اندر اللہ پاک آگاہ فرمائیں گے زمانے کی عورتیں میدان جہاد میں نکل کے جان دینے پہ تیار تھیں آج کی عورت سے اگر اتنا کہا جائے کہ اے میری بہن اللہ کے لیے پردہ اختیار کر لے اس لیے کہ پردہ اسلام کا ایک ضروری حکم ہے اگر تو اپنے چہرے کو چھپائے گی پردہ کرے گی تو اللہ کے یہاں تو قیمتی بن جائے گی قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے اللہ نے قیمتی بنایا اللہ نے تجھے عام نمائش کی چیز نہیں بنایا کہ ہر کوئی تجھے دیکھے ہر کوئی اپنی غلط اور نگاہ نکاح پہ ڈالے اللہ نے تو تجھے پاک بنایا جنت کی حور کی طرح اللہ پاک نے تجھے چھپ کے رہنے کا حکم دیا جس طرح جنت کی حوروں کو اللہ پاک نے چھپایا اسی طرح تجھے بھی چھپ کے رہنے کا حکم دیا اللہ پاک نے تیری عزت اور مقام اسی میں رکھا اگر تو بے پردہ نکلے گی اور کسی کی نگاہ تجھ پہ پڑے گی غلط نگاہ تو جس طرح اس پر لانت ہوگی اس طرح تجھ پر بھی لانت ہوگی اور لانت کے معنی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو اللہ کا غضب نازل ہوگا اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا تو اللہ کے غضب سے بچنے کی تو کوئی شکل نہیں ہے کتنی اس کا اہتمام کیا گیا لیکن آج مسلمان خاتون کے لیے پردہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا اتنا مشکل ہو گیا کہ کوئی کام اتنا مشکل نہیں جتنا یہ مشکل اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو آج ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی جھوٹ ہم بولتے ہیں دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھس گئی اب اس چیز کا کیسے علاج ہو ہماری ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے حقیقت میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں کتنی خواہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا ان کو اسکول اور کالج کے اندر بھیج دیا جہاں وہ بالکل انگریز بن کے رہ گئے بےچارے اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام کیا ہوتا ہے اس عورت نے اپنی خواہشات کی بھیٹ اس بچے کو چڑھا کے ختم کر دیا جس کی وجہ سے آج وہ بچہ گزرا ہو گیا اور یہ خود نمازیں پڑھتی ہے تصویر پڑھتی ہے وظیفے پڑھتی ہے کل قیامت کے دن جب اس بچے کو جانور کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ بچہ یہی کہے گا کہ میری اما کو بھی ساتھ لے لو اس لیے کہ اس نے مجھے دین سے دور رکھا تھا اگر یہ بچپن میں مجھے سکھاتی کہ روزی دینے والا اللہ ہے بچپن میں مجھے سکھاتی کہ عزت دینے والا اللہ ہے بچپن میں مجھے قرآن پڑھنا سکھاتی بچپن میں مجھے کلمہ نماز سکھاتی بچپن میں مجھے رضو اور حج کے بارے میں بتاتی تو میری یہ حالت نہ ہوتی لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا بچپن سے مجھے دنیا کا غلام بنا دی کیا جواب ہر طرف خسارا ہی خسارہ نظر آتا ہے ہر کام الٹا کریں گے مردوں کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ شلوار کو ٹکنوں سے اوپر رکھو جنت ملے گی تمہیں اللہ راضی ہو جائے گا انہوں نے قسم خالی کے اوپر نہیں رکھیں گے نیچے رکھیں گے عورتوں کو حکم دیا نیچے رکھو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اوپر رکھنا ہے قرآن مجید میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب اپنے خامن کے سامنے جاؤ شوہر کے سامنے تو خوب اچھی طرح سے زیب و زینت کرو خوب اچھی طرح سے اور جب باہر نکلو تو خوشبو لگا کر نہ نکلو خوشبو لگا کر باہر نہ نکلو یہ حکم دیا یہ حکم مشکل نہیں ہے اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے اور اس میں گھروں کا سکون ہے اطمینان ہے لیکن اس کا الٹا ہوگا اپنے خاون کے سامنے تو اس حالت کے اندر آئیں گی کہ وہ بیچارہ اپنی قسمت پر معلوم کرنے پہ مجبور ہو جائے اور اگر باہر نکلنا ہو تو پوری دنیا کی سے وزیرت زینت کریں اللہ کے قرآن میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس چیز کی حقیقت ہمارے دلوں سے آج نکل گئی دین کو مذاق بنا لیا دین صرف اسی چیز کا نام ہے کہ کسی بڑی اور موٹی رات کے اندر اٹھ گئے اور خوب تھوڑی سی تلاوت کر لی سجدے کر لیے باقی کچھ پتا نہیں کہ حلال کما رہے ہیں حرام کا رہے ہیں اللہ کے رستے میں کیا قربان کیا کیا دیا کچھ پتا نہیں ہے اور ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں میری ماں بہنوں اپنے ان گناہوں کی وجہ سے آج ہم سارے کے سارے جہنم کے رستے پہ چل رہے ہیں رات جب زوردار بارش ہو رہی تھی تو اچانک میں نے سوچا کہ اس بارش میں ہم اپنے مکانات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بارش سے محفوظ ہیں لیکن کتنے لوگ کپڑوں میں پڑے ہوئے ہوں گے بارش ان کی مٹی کو توڑ کے اندر جا رہی ہوگی اب نہ ان کے کپن کو کوئی دھونے والا نہ کوئی انہیں بچانے والا دو چار دن کے بعد کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں کوئی ایک سال میں کوئی دو سال میں ہم سب قبروں میں چلے جائیں گے دنیا میں جو کچھ ہم نے پہلے لگائے شور بچایا جو کچھ کمایا جو کچھ کھایا یہ ہمیں وہاں کام نہیں دے گا اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی قبروں کی تیاری کر لیں اس کے لیے دو اعمال بتاتا ہوں ان دو اعمال کی طرف خوب توجہ کی جائے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہماری حالت پہ رحم فرمائیں گے ایک تو ہے استغفار اور دوسرا صدقہ استغفار کے معنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنے تمام گناہوں کو پیش کر دیا جائے اور ندامت کی جائے کہ یا اللہ ہم نے جرم کیا یہ گناہ کیا اور آئندہ ہم سے یہ گناہ نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ پاک سے خوب توبہ کی جائے تو اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو بٹا دیں گے قرآن مجید میں جو آیا ہے وا اللہ و امنا وا و یا اللہ ہم سے درگزر فرما دے جو ہم نے کیا معاف فرما دے آثار بنا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کچھ مصیبتیں ہم پہ آ گئی بس ان مصیبتوں کو بھی ہم سے دور کر دیں ان مصیبتوں کو تو ہم سے دور کر دے کون کون سی مصیبتیں پہلی مصیبت جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں وہ بے پردگی ہو وہ نماز کو چھوڑنا ہو وہ ٹی وی پر فلموں کا دیکھنا ہو وہ گانوں کا سننا ہو وہ جہاد سے اپنے بچوں کو گھر والوں کو روکنا ہو اللہ کے رستے میں خرچ نہ چلنا ہو کسی بھی قسم کا گناہ ہو غیبت ہو اپنے خامن شوہر کی نافرمانی ہو اپنے بچوں کی دین سے تربیت کی دوری ہو جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے فرشتے اس گناہ کو لیتے ہیں جس زمین پر گناہ کرتے ہیں وہ زمین بھی گواہ بن جاتی ہے وہ زمین بھی گواہ اور جسم کے جس حصے سے گنا کرتے ہیں وہ بھی گواہ بن جاتے ہیں اور چوتھا اللہ کے ہاں بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ یہ گناہ نہیں کیا تو یہ چاروں چیزیں سامنے آ جائیں گی اور کہیں گے کہ یہ گناہ کیا اس وقت کہاں جائیں گے جب ہماری زبان خود کہہ رہی ہوگی کہ اس سے جھوٹ بولا تھا کی تھی ہمارا چہرہ خود کہہ رہا ہوگا کہ ہاں اس چہرے کو غیروں کے سامنے دھولا رکھا تھا ہمارے کان خود گواہی دے رہے ہوں گے کہ میوزک اور ساتھ اور گانے بجانے سنے تھے ہماری آنکھیں خود گواہی دے رہی ہوں گی کہ ان سے بری فلموں کو اور فحاشی اور منظرات کی چیزوں کو دیکھا تھا جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے رہا ہوگا اور اللہ کی جہنم جل رہی ہوگی لوگوں کو جہنم میں انہیں ابارا جا رہا ہوگا اس وقت کہاں جائیں گے تو پہلی مصیبت گناہ کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہے دوسری مصیبت جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے ہاں روزے کی تنگی آ جاتی ہے بہت پیسہ ہے لیکن تنگی ہے برکت نہیں ہوتی طرح طرح کی مصیبتیں قرضہ عبادات میں بالکل لطف نہیں آتا نماز میں کھڑے ہیں کوئی مزہ نہیں آئے گا روزہ رکھا کوئی مزہ نہیں حج کر لیا کوئی مزہ نہیں جو عبادت کے اندر لطف اور مزہ آتا ہے لذت محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی بعض گندی اور بڑی بیماریاں انسان پر مسلط کر دی جاتی ہیں کوئی کینسر میں مبتلا کوئی کس بیماری کے اندر مبتلا طرح طرح کی چیزیں اور نیک آماد کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے پانچ کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے پائی خرچ نہیں کر سکتے لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی حدیث میں آتا ہے جس پہ حج فرض ہو جائے نہ کرے یہودی ہو کے مرے گا یا نسرانی ہو کے مرے گا توفیق نہیں ملتی نیک آماد کی وضو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی رات صبح ساری کے اندر اٹھ گئے دو رکعت تحجد پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اس کی نہیں مل رہی طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں جب آدمی کہتا ہے لنا تو اللہ پاک سے یوں دعا کرتا ہے وقت ہوا سارا رہا بنا یا اللہ گنا کی وجہ سے جو جو مصیبتیں آ گئی تو دور فرما دو چنانچہ اللہ پاک کی رامن کے ہاتھ سے بھی گناہ کو مٹا دیتے ہیں زمین کو بھی بھلا دیتے ہیں جسم کے اعضاء اور حصے بھی گواہی نہیں دے سکتے بلکہ جب آدمی بار بار توبہ کرتا ہے رو رو کے توبہ کرتا ہے خوب آنسو بہاتا ہے اللہ پاک ان گناہوں کو ریکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں اور قیامت کے دن یہ ریتیاں انسان حیران ہوگا اللہ فرمائے گی یہ تمہارے گناہ ہیں جن پہ تم نے اتنی توبہ کی اتنی ندامت کی کہ اللہ پاک نے انہیں ریکیوں کے اندر تبدیل فرما دی تو توبہ اور استغفار اپنا معمول بنا لیا جائے اب ہمارے یہاں کیا مقصد ہے ٹیلی ویژن کھول لیا سامنے فلم لگی ہے ہاتھ میں تصویر کی اللہ استقف اللہ استفق اللہ استفر اللہ باہر بازار میں نکلے جانا چل رہا ہے ریڈیو کے اندر استف اللہ یہ اللہ پاک کا مذاق اللہ پاک نے استغفار پڑھنے کا حکم نہیں دیا استغفار کرنے کا حکم دیا تو اگر دنیا میں ہم چوری کرتے ہوئے پکڑے جائیں اور پھر معافی مانگ رہے ہو تو کیا کیفیت ہوگی اگر دنیا میں ہمارے سامنے پھانسی کا پندا لٹک رہا ہو اور ہمیں کہا جائے ابھی تمہیں اس میں ڈالا جائے گا معافی مانگنے کی کیا کیفیت ہوگی سامنے آگ جلا کے کہا جائے ابھی تمہیں اس میں ڈالا جاتا ہے اگر تم نے معافی نہ مانگی تو کیا کیفیت ہوگی اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے ابھی ہم مرنے والے ہیں ممکن ہے بہت آ جائے سامنے اللہ کی ناراضگی ہے لیکن پھر بھی توبہ رو رو کے نہیں ہوتی ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور توبہ کی جائے اور اس دور میں سب سے بڑا گناہ جو ہم نے کیا جس گناہ کے اثرات پوری دنیا میں مسلمانوں پہ پڑے وہ گناہ امت میں سے جہاد کا نکل جانا آج نوجوانوں کو ہتھیار چلانا نہیں آتا کوئی آدمی اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے رستے میں قربان کرنے پہ تیار نہیں مال کا چالیسواں حصہ جہاد سے دینے پہ تیار نہیں حالانکہ اللہ آباد نے قرآن میں سینکڑوں مرتبہ اس کا حکم دیا جب ہم اتنے بزدل ہو گئے ہم نے جہاد چھوڑ دیا آج ذلت ہم پہ مسلط ہو گئی بوسنیا میں بیس ہزار مسلمان عورتوں کو بے عزت کیا گیا وہ لوگ وہاں کے کافر گھروں میں گھس جاتے ہیں اور باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو بے حرمت کرتے ہیں وہ آگے بند کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں خنجر مار کے کہتے ہیں تجھے یہ منظر دیکھنا پڑے گا کشمیر میں پچاس ہزار مسلمان قتل ہو گئے ہندوستان کے دریاؤں میں مسلمانوں کی لاشیں تیر گئی ہیں باپری مسجد کو گرا دیا گیا یہودی مسجدیں نبی میں قبضہ لگا رہی ہے تین تین منزلہ چار چار منزلہ عمارتوں کے اوپر سے کود کی اپنی عزتیں بچا رہی ہیں ہم نے بزدلی اختیار کی ہمارے دلوں میں کفر کی محبت آئی ہم نے اللہ کے رستے میں قربانی دینا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ساری مصیبت حاضر ہو گئی اب اللہ سے اس کی توبہ کر لی جائے یا اللہ جو جرم ہوا ہے معافی مانگتے ہیں اب اپنی جان بھی اس رستے میں لگائیں گے اپنے مال کو اس رستے میں لگائیں گے اپنے نوجوانوں کو بھی اس رستے میں بھیجیں گے اپنے گھر والوں کو بھی اس رستے کی ترغیب دیں گے صاحب گرام میدان جہاد میں لگتے ہوئے شہید ہو گئے ہماری موت بستر پر بیٹھ رگڑتے ہوئے اور میں بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو پہلی چیز اس ہے خوب بنا لیں موت آنے والی ہے ممکن ہے آج رات ہم مر جائیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں بن کے گاڑی لگتی ہے انسان کا سر گزر جاتا ہے چہرہ تک باقی نہیں رہتا بدر کے کیڑے تیار ہیں سانپ تیار ہیں لوگ ہمیں غسل دینے کی تیاری کر چکے آج جن کی تعزیت ہم کر رہے ہیں کل وہ ہماری تعزیت کریں گے بڑا سا پروجیکٹ بنایا کراچی میں ایک آدمی نے بہت بڑا بنگلہ بنایا اس میں تیس کمرے بنائے ابھی جس دن ابتدا کرنا تھا جانے والا تھا کہ اس دن قبر میں پہنچ گیا ایک دن اپنے مکان پہ وقت گزارنے کا ایک دن اپنے مکان میں پاؤں رکھنے کی توفیق نہ ملی ابھی ابھی نئی تجارت کا بندوبست کیا تجارت کھلی تھی اور ابتدا کر رہے تھے کہ اچانک موت آ گئی وہ قبر میں پہنچ گئے فوراً توبہ کی جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ قبر کے یہ کیڑے صاف ختم ہو اور ہمیں قبر میں سکون راحت اطمینان ملے جتنا استغفار کریں استغفار کے معنی گناہوں کو چھوڑ دینا کہ آئندہ ہم سے یہ گناہ نہ ہو لیکن اگر ہو جائے پھر توبہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ ہو جائے توبہ کر لے اللہ پاک اس کو ایسا بنا دیں گے جیسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو رمضان کے مہینے میں صبح شام رات استغفار اس کے لیے خاص عمل ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھی جائیں سلاد توبہ کے نام سے اور تمام گناہوں کی معافی مانگی جائے دوسرا جب توبہ اور استغفار کرنے لگے تو ایمان والوں کو بھی ساتھ ملا لیں اللہ محمد فرلی ولیم مین یا اللہ مجھے بھی معاف کرنا اور سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف کرنا جو اس طرح سے ستائیس مرتبہ ستائیس مرتبہ صبح اور شام استغفار کرے گا اللہ پاک تین انعامات اسے آگاہ فرماتے ہیں پہلا انعام دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان کے برابر اللہ پاک اجر نصیب فرماتے ہیں دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمان ہیں ان کے برابر اللہ اجر نصیب فرما دے دوسرا جو صبح شام ستائیس مرتبہ اپنے لیے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں اس کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے تیسری چیز کہ جو آپ کی صبح شام ستائیس مرتبہ اپنے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے استفار کرتا ہے اللہ اسے اتنی روزی دیتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ پاک دوسروں کو بھی روزی ادا کروا دیں وہ اللہ کا اتنا مقرر بن جاتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے دوسروں کو بھی روزی ادا کرواتے ہیں تو یہ تین انعامات مل سکتے ہیں اگر ہم صبح شام ستائیس مرتبہ رب فرلی ولی مکمین نول یا اللہ فلی ولی مکمین نول یا رب ولی وریا وبین نول مقینار کوئی بھی ان میں سے پڑھ لے ستائیس مرتبہ تو ہمیں یہ بخش اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہو جائے گی دوسری چیز صدقہ ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ پاک خصوصی رحم اور فضل فرماتے ہیں مال کی محبت انسان کے دل میں بہت زیادہ ہے تو جب کوئی اپنی محبوب چیز کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے لنکار تم سے تم سے جب تک اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو نیکی اللہ پاک تمہیں نہیں دیں گے تو اپنی گھٹیا چیزیں خرچ نہ کریں بلکہ اپنے اللہ کے رستے میں اپنی قیمتی چیزوں کو قربان کیا جائے خرچ کیا جائے کتنی عورتیں ایسی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جہاد کی غذا قائم ہو گئی تو ہر خواتین اپنے زیورات بھیجتی ہیں کہ ہمارے یہ زیورات اللہ کے رستے میں جہاد میں لگا دیے جائیں اپنے زیورات بھیجتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اسلحہ خرید کیا جائے کتنی عرب خواتین نے اپنے مکانات عورتوں نے اپنے مکانات بھیج دیے اور کرائے کے مکان میں رہتی ہیں کہتی ہیں قبر تو اپنی ہوگی حشر میں تو اپنا مکان ملے گا ہمارے اس کو دین کی عظمت کے لیے لگا دیا جائے آج مسجد اقسا کو آزاد کرانے کا مسئلہ ہے آج بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانے کا مسئلہ ہے آج امت مسلمات کی عزتوں کے دفاع کا مسئلہ ہے آج بھی اگر ہم نے اللہ کے رستے میں خرچ نہ کیا اپنے مال کو قربان نہ کیا تو یقیناً یہ مال کسی کام نہیں آئے گا بلکہ قیامت کے دن ہمارے لیے ہمارے جان بنے گا صدقہ اور مال دینے سے تو اللہ آباد بڑی بڑی مصیبتوں کو دفاع کر دیتے ہیں مار دیں گے تو اللہ آباد کی طرف سے رحمت آئے گی اور ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں گے لیکن اس مار کی محبت کے ساتھ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز اچھی نماز نہیں ہوگی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 زیادہ وسیع ہے یا اللہ اپنی وسیع رحمت کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے گھریلو گناہ اجتماعی گناہ تجارت کے یا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ جینات کے مبارک عمل ہم سے چھوٹ گیا یا اللہ یا اللہ یہ عظیم عمل ہم سے چھوٹ گیا یا اللہ ہمیں معاف کرنا یا اللہ اس عمل کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ ہم سب جہنم کے رستے پہ چل رہے ہیں یا اللہ ہمیں جنت کا رستہ نصیب کرنا یا اللہ جو کچھ کہاں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ عمل کی توفیق عطا کرنا یا اللہ عمل کی توفیق عطا کرنا یا اللہ آزاد قبر سے ہمیں نجات عطا کرنا یا اللہ حشر کے آزاد سے ہمیں نجات عطا فرما قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما بغیر نصاب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما یا اللہ قبر اکیلی ہے دلوں کا گھر ہے یا اللہ ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ پہنچنے ہی والے ہیں یا اللہ اپنا فضل فرما یا اللہ آزاد قبر سے نجات دے دے یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے یا اللہ ہمارے مال کو اپنے رستے میں قبول فرما دے یا اللہ ہماری جان کو اپنے رستے میں قبول فرما دے ہمارے مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق فرما دے مسلمان عورتوں کو جہاد سے محبت نصیب فرما دے مسلمان عورتوں کے دلوں سے سونے چاندی اور مال کی محبت کو نکال کر اپنی محبت پیدا فرما دے یا اللہ یا اللہ ان عورتوں میں اپنے اولیاء پیدا فرما دے یا اللہ نے اپنے بچوں کی سری تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو بیمار ہیں انہیں سپاہ کامل عاجلہ عطا فرما یا اللہ جن کے جادو ٹونے وغیرہ کا چکر ہے یا اللہ انہیں بھی سپاہ عطا فرما یا اللہ جن پہ اور پریشانیاں ہیں یا اللہ پریشانیوں کو دور کرنا جن کی گھریلو پریشانیاں ہیں یا اللہ پریشانیاں دور کروا یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا یا اللہ جن کی آزاد ہیں ان کی حاجات کو پورا کروا یا اللہ رمضان کا مہینہ ہے تیرے دین کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اپنا خصوصی بدل کروا پوری دنیا میں مسلمانوں کے اپنا بدل کروا بوسنیا کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما کشمیر کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما یا اللہ جزائر اور سردار اور صومالیہ کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما فلسطین اور افغانستان میں اسلامی حکومت نے فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاد کے عمل کو زندہ کرنا یا اللہ ہماری گٹیا اور مال کو اپنے قیمتی رستے میں قبول کرنا یا اللہ شہادت کی عالی موت نصیب کرنا شہادت کی عالی موت نصیب کرنا یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں تعلق نصیب کرنا دلوں میں حسد ختم کرنا یا اللہ تکبر